مت کا ہو ہم ایمان لے آئے کیونکہ ایمان ابھی دل کی گہرائیوں میں نہیں ہوتا پہلی منزل تھی خود مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے کے لیے بھی کہ وہ عقل و فکر کی روح سے ان صداقتوں کو صحیح تسلیم کرے یہ فکری اور عقلی چیز پہلی شرط یہ تھی ہم تو پہلی پہ روک گئے تھے آگے صاحب کہ اس پہ تو ایک ہم میں سے ایک بھی نہیں پورا اترتا یہ چیز ہو گئی عقل کے طور پر فکری طور پر ہم نے یہ مان بھی لیا وہ کہتا ہے ابھی نہ کہو ایمان والے اپنے آپ کو ابھی بھی نہ کہو کیوں نہ کہو ایمان تمہارے دماغ تک تو ہے تمہارے دماغ سے تمہارے قلب پر نازل نہیں ہوا ابھی یہ تو قلب کے اندر جانے والی بات ایک اور آج یہ بات سمجھ میں آتی ہے عزیزہ نے من جب یہ علم النفس یا سائیکالوجی اس دور میں آئی ہے کہ دماغی طور پر کسی چیز کو مان لینا انسان کی سیرت اور کردار پہ اثر انداز نہیں ہوتا بڑے بڑے مفکر بڑے بڑے فلاسفر صاحب ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے یہ جتنی بھی اقدار اور ویلیوز اور ٹروتھ اور اخلاقیات ہیں ان کے اوپر صاحب پوچھو نہیں کیسے کیسے انہوں نے مفکرانہ انداز سے دلائل دیے ہیں کیسی کیسی بڑی کتابیں لکھی ہیں ان کی زندگی کو جھانک کے دیکھیے تو جو کچھ فکری طور پہ کہہ رہے ہیں اس کا کہیں ذرا سا نشان بھی نظر نہیں آتا سیرت کے اوپر کیا ہوا ایمان دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا قرآن کے الفاظ عجیب ہیں اس نے دماغ اور دل کا خود ہی فرق کر کے بتا دیا یہاں دل میں نہیں اترا اور وہ یہ کہتا ہے قرآن کے ان اللہ لا یغیر ما بے قومی حتہ ما غزیر جب تک کوئی قوم اپنے اندر نفسیاتی تبدیلی نہیں پیدا کرتی اپنے قلب کی تبدیلی پیدا نہیں کرتی اس کے حالات میں کبھی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی جو چیز قوم کے لیے کہی وہی چیز ایک فرد کے لیے ہے جب تک اس کے دل کے اندر دل نہیں بدلتا جسے آپ یوں کہہ دیجئے نا جب تک یہ نہیں بدلتا اس وقت تک اس کی سیرت اور کردار نہیں بدل سکتا فکری طور پہ خواہ اس نے لاکھ سمجھ لیا ہو قرآن کے حقائق سے سمجھ لیا ہو ساکریٹیز نے سکرات نے تو یہی کہا تھا کہ نالج از ورتھ کسی چیز کا سمجھ لینا یہی نیکی ہے غلط کہا تھا نالج جو ہے کسی چیز کے متعلق علم ہو جانا یہی ورچو نہیں ہے یہ تو صرف سمجھ لینا ہے کہ یہ ورچو ہے یہ خیر ہے وہ شر ہے یہ صحیح ہے وہ غلط ہے یہ صرف سمجھ لینے والی بات ہے سیرت و کردار انسان کا متاثر ہوتا ہے ان چیزوں سے اب جو آگے بات آئی لفظ ہمارے یہاں جذباتی ہیں وہ جذبات نہیں آئیے ایک مثال سے بات سمجھ ایک شخص جانتا نہیں ہے کہ یہ جو پاؤڈر سا ہے یہ سینکیا ہے یا یہ مصری پیسی ہوئی چینی ہے جانتا نہیں ہے سنکھیا پھانک لیتا ہے موت واقع ہو جاتی ہے یہ تو نہ جاننا تھا خود کشی کرنے کا جو ارادہ رکھتا ہے وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ سنکھیا ہے مہلک ہے بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کر تو کوئی دوسرا جانتا ہی نہیں ہے کیونکہ اس نے اس نے ابھی یہ کام کرنا ہے یعنی مرنا ہے اس کو تو یہ یقین ہے نا کہ یہ چیز جو ہے اس سے موت واقع ہو جائے گی اگر اسے یہ یقین نہ ہو یہ ہو کے پتا نہیں کہیں یہ مصری نہ ہو یا آج کل اعتبار نال کتنے نکلی سینکیا ہی نہ دے رہے ہوں بھی تو اصلی نہیں ملتا اس زمانے میں نہیں وہ چلا رہا تھا کہ ڈوبنے جاؤں تو پانی ملے میرے پایاب مجھے پایاب پانی کو تو پتا چل جاتا ہے کہ یہ پایاب ہے یہ جو آج سنکھیا آپ کو یہ نقلی جالی ملاوٹی ملتا ہے اڈلٹریشن تو ہر چیز میں ہو رہی ہے تو وہ خودکشی کرنے والا وہ پہلے اس کا یقین کرے گا کہ واقعی یہ اصلی سنکھیا ہے تو سینکیا کے مولک ہونے پر فکری طور پر جتنا یقین اس خودکشی کرنے والے کو ہے کسی دوسرے کو ہے ہی نہیں اور اس کے باوجود وہ سینکیا پھانک لیتا ہے جاننے کے باوجود کہ یہ مہلک ہے اس سے ہلاکت ہوگی کیوں بھانگتا ہے وہ اپنی موت کو ترجیح دیتا ہے زیادہ پسند کرتا ہے زندگی پر اب آگے بات یہ آئی جی یہ فکری بات نہ ہوئی فکری طور پہ تو میں نے کہا نا کہ ابھی اس نے دیکھا کہ اس سے تو موت واقع ہو گئی یقینی طور پہ موت واقع ہو جائے گی یہ جو چیز ہے کہ وہ موت کو ترجیح دیتا ہے اپنی زندگی کے اوپر یہ قلب کی چیز جذباتی چیز وہ زندہ نہیں رہنا چاہتا موت کو زیادہ پسند کرتا ہے اب اگلا قدم آ گیا ہمارے سامنے اسے ہی درشن درشن کہتے ہیں نا پہلی چیز تو یہ آ گئی کہ وہ فکری طور پر عقل و فہم کی روح سے تجربے مشاہدے کی روح سے یہ یقین کرے کہ یہ سینکیا ہے یہ ہلاکت آفری ہوتا ہے سینکیے کے مولک ہونے پر ایمان لائے اگلی بات ہے اندر ایک فیصلہ کرنے والی وہ فیصلہ کرے کہ سینکیا نہیں کھانا اس سے موت واقع ہو جائے گی کون یہ ایسا فیصلہ کرے گا جو زندگی کو ترجیح دے گا موت کے مقابلے صرف جاننا کچھ نہیں وہ جو کہا تھا نا غالب نے بڑی پتے کی بات کیا گیا جانتا ہوں زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی یہ ہے نا جو طبیعت کا ادھر آنا فکری بات نہیں جانتا ہوں اور بڑا صحیح کہا ہے اس نے کہ جانتا ہوں خودکشی کرنے والا جانتا ہے کہ یہ مہلک ہے یہ موت واقع ہو جائے گی اس کی اس سے طبیعت ڈر نہیں اور ہمارا مفکر قرآن تو خرد نے کہہ بھی دیا لا لا تو کیا ہاتھ ہے حالانکہ یہ خرد کی روح سے لا الہ کہنا قرآن خود کہتا ہے کہ لائلہ اسی کا قابل قبول ہے جو خرد کی روح سے کہتا ہے لیکن اگلی بات جو ہے نا یہ اس بات پہ آیا ہے جو قرآن نے کہا ہے ان سے کہ ابھی اپنے آپ کو یہ مت کرو کہ ہم ایمان کہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں لمبا لے لی ایمان فی قلوب تم یہ کہتا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا لا تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں یہ جو قرآن نے کہا ہے نا لما یاد کل ایمان افی خب اس نے یہ کہا قرآن بجان در رفت جان دیگر شباد جب یہ جان کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے تو پھر جان کچھ اور ہو جاتی ہے اور جہاں چوں دیگر شدھ جہاں دیگر شباد جان دوسری ہو جاتی ہے جہان اور ہو جاتا ہے یہ خودکشی کرنے والے کے لیے دیکھیے نا دوسرا شخص میں آپ جو خودکشی نہیں کرنا چاہتے اس کا جہان اور اس کا جہان کس طرح دو متضاد جہان ہیں ان دونوں کا یہ جہان اس کے نزدیک ایسا ہے کہ جتنی جلدی چھٹکارا ہو جائے اس سے وہ اس کو پسند کرتا ہے کوشش کرتا ہے بھاگتا ہے چھلانگ لگاتا ہے دریا میں جا کے یہ جہان ہمارے لیے جو مرنا نہیں چاہتے ہیں اس کے لیے پوچھو نہیں ایک ایک سانس کے لیے ان ڈاکٹروں کو سینکڑوں ہزاروں روپے دیتے ہیں کہ چار سانس ہی زیادہ آ جائیں دونوں جہان مختلف ہو گئے کس سے مختلف ہوئے اندر سے ایک چیز کے بدلنے سے کیا بدلنا ہے تم کس کو زیادہ ترجیح دیتے ہو کس کو زیادہ پسند کرتے ہو کس کو زیادہ پسند کرتے ہو آ گئی نا یہاں بات وہ موت کو زیادہ پسند کرتا ہے ترجیح دیتا ہے ہم زندہ رہنے کو پسند کرتے ہیں ترجیح دیتے ہیں ہمارے دونوں کا جو علم ہے سینکیے کے متعلق وہ دو مختلف نتائج پیدا کر رہا ہے وہ اس کے منشا نتیجہ پیدا کر رہا ہے ہم اس سے بعد رہتے ہیں تو ہمارے حسب منشا نتیجہ پیدا کر رہا ہے سوال یہی ہے کہ تم دونوں میں سے کس چیز کو زیادہ پسند کرتے آئیے دیکھیں قرآن دو میں کیا <coughs> جہاں تک معلومات کا تعلق ہے علم حاصل ہونے کا تعلق ہے سکرات کے الفاظ میں نالج کا تعلق ہے وہ کہتا یہ ہے کہ اس کے متعلق بھی خود نہ فیصلہ کیا کرو تمہاری محدود عقل آپ نہیں فیصلہ کر سکتی وہی تمہیں یہ بتائے گا کون سی چیز تمہارے لیے فائدے مند ہے کون سی نقصان دینے والی ہے بجائے اس کے کہ ہم صدیوں کے تجربات مشاہدات کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ سینکیا ہلاکت آفری ہے وہی پہلے دن یہ کہہ دیتا ہے کہ دیکھو یہ سینکیا اس سے موت واقع ہو جاتی ہے بس وہی یہ کرتا ہے وہی علم دیتا ہے دو بٹا دو سو سولہ کہا کہ اصا ان تکر ہو شین و ہوا خیر القم و اصا ان تو ہبو شین و ہوا شر القم ہو سکتا ہے کہ تم اپنی عقل و فکر کی روح سے کسی چیز کو اپنے لیے بہت اچھا سمجھو لیکن در حقیقت وہ تمہارے لیے نقصان رسا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم اپنے لیے نقصان رسا سمجھو یا سمجھو کہ فائدے کا موجب نہیں ہے در حقیقت وہ تمہارے لیے فائدہ رسا ہو یہ تو یہی ہے نا کہ بچے کو کڑوی دوائی ہم پلایا کرتے ہیں بھاگتا ہے روتا ہے چھڑیاں مار رہا جن کو کہتے ہیں وہ نہیں جانتا کہ یہ اس کے لیے فائدے مند ہے ہم جانتے تو بات یہ ہوئی قرآن نے کہا کہ وہی یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے فائدے مند ہے یہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے اب وہ تمہیں انڈر کلورو فارم تمہارے اندر ٹیکے سے نہیں وہ چیز خیر والی جو ہے وہ داخل کر دیتا ہے اور شہر سے تمہیں بچاتا ہے بتاتا ہے صرف ولہ ہو یا لمو و انتم لا تالمون یہ ہے اگلی ٹکڑا کیا بات ہے بات ساری یہاں علم کی ہے تم خود نہیں اس چیز کو جانتے خدا جانتا ہے اس نے بات تمہیں بتا دی اب تم اور وہ ایک سطح کے اوپر آ گئے اور اس سے زیادہ وہ خود کچھ نہیں کرتا جان لیا آپ نے کہ یہ شر ہے یہ خیر ہے جان لیا آپ نے کہ یہ سنکھیا ہے یہ مصری بتا دیا وہی نے تم نے خود تجربہ کر کے دیکھ لیا واقعی مار دینے والی چیز سنکیا کی یہ کیا وہی نے یہاں تک آپ پہنچ گئے اب جو اگلی بات ہے کہ موت کو زیادہ پسند کرتے ہو ترجیح دیتے ہو یا زندگی کو وہ کہتا ہے کہ یہ چیز ہم مجبور کسی کے اوپر نہیں کرتے کہ تم اس کو ترجیح دو اس کو ترجیح نہ دو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ فائدے مند ہے یہ نقصان دہ ہے جو ان سا جیتا ہے راستہ اختیار کرنا دیکھیے یہ جو میں لفظ بار بار کہہ رہا ہے نا کہ کون سی چیز ہے جس کو تم زیادہ پسند کرتے ہو علم حاصل ہونے کے بعد کی بات ہم کر رہے ہیں وہی نے علم دے دیا دو تینوں کا اب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ دیکھو فیصلہ کرو تم کس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہو نو بٹا چوبیس نائن اوور ٹوینٹی فور کل اب ٹائی پڑ رہی ہے آ کر دو کششیں سامنے ہیں زندگی اور موت یہ اقدار خدا بندی یا اصول حیات جو ہیں ان کے مقابلے میں یہ متا دنیا جو یوں ہی حاصل ہو جاتا ہے جس طرح سے جی چاہے لوٹ لو دو چیزیں اپنے سامنے آ گئی کائی پڑ گئی نا ان میں کہا کل ان کانا ابا کم و ابنا کم و اخباروں کم و ازواجوں کم و عشیرتوں کم ول وال طرف تو منہ ہے وہ تجارت ان تفشاؤنا کسادا و مساکن و ہے کوئی چیز نہیں چھوڑی رسول ان سے بتا دو کہہ دو ان سے کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہارے بیٹے بیٹیاں اولاد تمہارے بھائی بہن تمہارے تمہاری بیویاں بیویوں کے لیے ان کے شوہر تمہارے اہل خاندان تمہاری و دولت جس کو تم اس طرح سے کٹھا کرتے رہتے ہو سمیٹتے رہتے ہو تمہاری تجارت کاروبار جس کے مندہ پڑنے سے تم اتنا ڈرتے ہو تمہارے یہ محلات یہ کوٹیاں یہ بنگلے جن کو تم اتنا پسند کرتے ہو گنا دیا نا سارا کچھ اتنا یہی کچھ گنایا جا سکتا ہے اس دنیا کی ان چیزوں کو یہ ساری چیزیں اس نے کہا ہے کہ اس قابل ہیں کہ یقیناً ان کو حاصل کرو لیکن اگر یہ چیزیں احبا الیکم تم ان کو زیادہ ترجیح دو من اللہ و رسول ہی و جہادن فی سبھی ہی اللہ اور رسول اور اس کے راستے میں جہاد کے مقابلے میں ان چیزوں کو اگر تم زیادہ پسند کرو انہیں ترجیح دینے لگ جاؤ موت کو ترجیح دے دو زندگی کے مقابلے میں تم یہی دیکھیے احبا علیکم ابا خود بتا رہا ہے زیادہ تم پسند کرتے ہو اس چیز ترجیح دیتے ہو اگر تم ان چیزوں کو پتا رب بسو اللہ یا بے ہم رہی تو پھر تھوڑا سا انتظار کرو سینکیاں اندر جانے دیجیے نتیجہ ظاہر ہو جائے سینکیا کی پوڑیاں ہاتھ میں لینے والے یہ اس لیے ہم نے بنایا تھا کہ دوائی کے طور پہ استعمال کیا جائے ڈاکٹر آخری توانائی جسم کے اندر پیدا کرنے کے لیے ایک ڈراپ اس کا دے لیکن اگر تم یہ جانتے بوجھتے کہ اس کی اتنی خوراک تمہیں مار دے گی اور تم موت کو زیادہ ترجیح دیتے ہو زندگی کے مقابلے میں تو وہ ٹھیک ہے ہم تو روکیں گے نہیں تمہیں ہمیں ہم نے تمہیں صاحب اختیار پیدا کیا ہے پھانک لو اور اس کے بعد اور اس کے بعد کہا ہم کچھ نہیں کہتے دو تین منٹ ٹھہر جاؤ ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے احبا غور فرمایا آپ نے کہ ایمان کیا کرتا ہے ایمان عقل و فکر کی روح سے قرآن کی ویلیوز یا اقدار کو انسانی زندگی کے لیے ممد و معاون نشو و نما کا ذریعہ آئندہ زندگی کی منازل طے کرنے کے لیے ارتقائی منازل سیڑھیاں خوشگواریاں سرفرازیاں یہ سارا کچھ وہ بتاتا ہے ان کے مطابق زندگی بسر کرنے سے یہ کچھ ملے گا ان کو چھوڑ دو گے ذلت و خواریاں دنیا بھر کی تمام نقبت و زبوں حالیاں یہاں بھی آخرت میں بھی وہ صاف صاف بتا علم دے دیتا ہے تم کو اس چیز کا وہ کہتا ہے کہ ان اقدار کو علم و بصیرت کی روح سے ماننا کہ ان کے اتباع سے یہ ہوگا ان کے خلاف جانے سے یہ ہوگا یہ ہوا آپ کا ذہنی ایمان اب آگے یہ بات آئی کہ جب سفر حیات میں ٹائی آ کے پڑ جائے ایک طرف یہ چیزیں ہوں دوسری طرف کوئی خدا قدر ہو قدر یہ ہے کہ دوسرے کے مال کو کسی طرح سے بھی غلط طریقے پہ حرام طور پر ناجائز طریقے سے فریب کاری سے چھو بھی نہیں یہ ہوئی وہ قدر ایک طرف یہ اتنی بڑی اٹریکشن کہ کوئی دیکھ نہیں رہا پکڑے نہیں جا سکتے کچھ صورت نہیں ہے ذرا سا یوں ایک سیکنڈ کے لیے جھوٹ جرا بولا فائل کے اوپر دو لفظ یوں لکھے یہ سارے کا سارا یہ آ گیا یہ دو چیزیں آپ کے سامنے آ گئی اب سوال ہوا احبال ان میں سے کس کو ترجیح دیتے ہو کہا یہ وہ چیز ہے تم اس قدر کی حفاظت کو ترجیح اس صورت میں دو گے کہ وہ جو تم نے ذہنی طور پہ ایمان جو لائے تھے تم وہ تمہارے جذبات کو اثر اثر انداز ہو گیا ہوا تمہارے جذبات اس کالب کے اندر اگر ڈھل گئے ہیں تو تم جس طرح سے زندگی کو ترجیح دینے والا سینکیے سے دور بھاگتا ہے آگ سے دور بھاگتا ہے پانی ارداب سے دور بھاگتا ہے تم ان تمام کششوں سے دور بھاگ جاؤ گے کیونکہ تم ترجیح دیتے ہو اقدار خدا بندی کو پرماننٹ ویلیوز کو تم ترجیح دیتے ہو اب یہ جو ترجیح دینے والا اس طرح سے ہے یہ ہے عملہ صالحہ اس نے ایمان کے بعد عمل صالحہ کیا صلاحیت بخش کام کیا زندہ رہنے والا کام کیا ابھی میں زندہ رہنے والی بات کرتا ہوں میں نے کہا تھا کہ یہ پچھلی آیت کے اندر توبہ والی آیت کے اندر ستر پچیس بٹا ستر کسی سے پہلے آیت جو آئی تھی میں نے کہا تھا نا بعد میں بتاؤں گا بڑی اہم بات <clears throat> غلطی ہو گئی ایک غلطی تو وہ ہے کہ وہ سنکھیا اتنا کھا لیا کہ موت ہی واقعہ ہو گئی ایک غلطی یہ ہے کہ غلطی سے کھایا تو گیا تھوڑا سا کھایا گیا ہے نقصان تو کچھ ہوا اس کے لیکن یہ جانتے ہوئے کہ یہ سینکیہ ہے پہلی شرط یہ ہے کہا اللہ من تاب جس کو احساس ہو جائے کہ ہو غلطی ہو گئی لفزش ہو گئی اس کے بعد ہے وہ آمنا و عاملہ سوال درمیان میں یہ ہے یہی نہیں کہ اس کے بعد واپس آ گیا اس کے اوپر اس کے بعد آ کے اس نے صحیح کام کیا آمنا یہاں تو یہ اور بات ہوگی کہ جب بھی انسان کسی کامنٹ ویلیو یا قدر خداوندی کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ایمان نہیں رہتا اس کے اندر اس وقت جب وہ پھر اس سے باز آتا ہے اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے ریٹرن ہوتی ہے اس کی من آمنا تو اس کے بعد پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ کہے کہ ہو میرے ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں ایسا نہ کروں یہاں آمانا پھر کہا ہے اپنی باز آفرینی کے لیے واپس آنے کے لیے توبہ جسے آپ کہتے ہیں یعنی کتنی باریک بات ہے کہ جب تم نے اس کی خلاف ورزی کی ہے تو سچی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ ایمان تھا نہیں تمہارے اندر تو بات ٹھیک ہے خودکشی کرنے والے کے اندر یہ ایمان نہیں ہوتا کہ زندگی جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہے موت کے مقابلے میں اگر آخری وقت میں بھی چھلانگ لگانے سے ذرا پہلے بھی اس کو احساس ہوتا ہے اس چیز کا بہت تو وہ کہتا ہے کہ مانتے ہو نا کہ زندگی زیادہ اچھی ہے آمنا وہ کہتا ہے توبہ وہی کر سکتا ہے کہ جو پھر اس چیز کو ریوائو کرے اس بات کو کہ نہیں یار زندگی زیادہ قیمتی ایمان تو یہ چیز ہے اس پہ مجھے یاد آ گئی کہ وہ کتنا تو چمکتا ہوا جوہر ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جب آپ نے فرمایا کہ جب کوئی انسان کسی خواہش کام کا یعنی زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کا ایمان باہر کھڑا ہوتا ہے اس کے سامنے باہر کھڑا ہوتا ہے بہت اچھی خوب سمجھائی گئی بات تو وہ تو یہ کہتا ہے یہی نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے یہ سائن کر دی اور مان لیا ساری عمر کے لیے ایمان والی بات ہوگی جب بھی اس کی خلاف ورزی کرتے ہو یقینی بات یہ ہے کہ اس وقت اس کی صداقت کے اوپر محکم یقین نہیں آپ کا ہو سکتا صاحب سے نسیان سے ہو جانا کچھ اور بات ہے لیکن یہ جانتے بوجھتے ہوئے پھر اگر اس کا ارتکاب ہوتا ہے تو اس وقت بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرا اس صداقتوں کے اوپر ایمان تھا تو عزیزہ نمان ایمان کی تو یہ صورت ہوگی محض مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے مان نہیں آتا ایمان قرآن کی صداقتوں کو علادی جی البصیرت عقل و فکر غور و تدبر کے بعد ماننے سے ایمان آتا ہے لیکن یہ ایمان ذہنی ایمان ہے اس کے بعد سورج یہ ہے کہ قلب کی گہرائیوں میں یہ ایمان اس طرح سے اترے کہ ہر وہ چیز جو اس کے خلاف جاتی ہے اس کے متعلق آپ سمجھیں کہ یہ میرے لیے موت مہلک ہے موت کا پیغام ہے میرے لیے یہ تین چیزیں اکٹھی ہوں گی تو پھر مومن کہا جائے گا اس شخص پھر ایمان اس کے دل میں داخل ہو جائے گا شیخ آپ کتنا وقت ہے ہم نے کچھ دس منٹ بعد میں شروع کیا تھا شیخ صاحب ٹیپ میں دیکھ لیجیے آپ ہاں شکریہ دیکھنا جی شیخ ہے نا بے ڈنڈی مارن بات ہاں جی میں چاہتا تھا کہ یہ جی تو نہیں چاہتا تھا کہ ختم کروں لیکن اگلی آیت بار بار مجھے پکار رہی ہے کرشمہ دامن دل می کشد کے جہاں ہی جاس وہاں مجھے پہنچنا ہے مومنوں کی بات ہو رہی تھی صاحب خود یہ کرتے ہیں خود کرتے ہیں اور ایک ان کی دعا بھی ہے بڑی حسین دعا ہے یا اللہ باہر کے معاشرے میں تو تم نے ہمیں بتا دیا یہ کرو یہ کرو اور اس کے بعد وہاں سے پلٹ کے گھر آئے اب شام کو گھر آئے تو وہ گھر کیسا دے وزین یقولون کہتے ہیں حب لنا آہا یہاں حب لنا یا اللہ ہم نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کر دی ہے سب کچھ جو کچھ ہو سکتا ہے کیا ہے اس گھر کو اچھا رکھنے کے لیے تیرے قواعد کے مطابق رکھنے کے لیے اس کے باوجود کچھ اور باتیں ایسی ہیں جن پہ کچھ ہمارا یقینی کنٹرول تو نہیں حبل نہ کے معنی ہوتا ہے یہ وہ طور پہ ملنا اہبا ہوتا ہے بغیر معاوضے کے کوئی چیز دے دینا کیا حسین دعا ہے یا اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے بڑی کاریگری کی ہے اس گھر کے اندر یہ یہ کچھ کرنے کے لیے میں نے تو اپنی طرف سے بہت کچھ کیا ہے بہت سے عناصر ابھی ایسے بھی ہیں کہ ان کے اوپر کچھ پورا کنٹرول نہیں ہے دعا میری یہ ہے کہ تو اپنی طرف سے اسے پورا کر دے اور اس گھر کو کیا بنا ابلازواجنا وزر اللہ کر گھر میں بسنے والی بیوی بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے عزیزہ نے من معاشرے میں صحیح کام وہی کر سکتا ہے جس کے گھر جو ہیں گھر کے اندر اس کو ٹھنڈک ملتی یہاں اگر سکون اور سکینت نصیب ہوتی ہے تو پھر وہ باہر کی دنیا میں بھی بندے کا پتھر بن کے رہتا ہے اگر اس کو یہاں یہ چیز نصیب نہیں ہوتی یہ وہ استراب ہے یہ وہ آگ ہے جہنم کی جو باہر بجھ نہیں سکتی اسی لیے حبل نہ اف قرآن کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میری کوششوں سے یا کچھ ہوگا اس میں کچھ تیری توفیق کا بھی دخل ہے عطا فرما بلا مزدم معاوضہ عطا فرما یہ بیوی اور بچوں کی طرف سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ تو اسی صورت میں ہوگی نا ریزا نے من کے تم آگ لے کے اندر نہ جاؤ اندر انہوں نے اگر برف کی سیلی رکھی ہوئی ہے تمہارے لیے ٹھنڈک اور تم لے گئے ہو آگ کا شولا تو وہ تو برف پانی بن جائے گی پہلے ہی تم آگ کا شولا نہ لے کے جاؤ پھر وہاں کی برف تمہیں آنکھوں کی ٹھنڈک دے گی دونوں طرف سے یہاں سے جانم کی آگ اندر لے کے جاؤ اور وہاں سے یہ توقع کرے کہ وہ برف تمہیں ٹھنڈک دے گی خالی ان کی برف ٹھنڈک نہیں دے سکتی ویزا نے یہ تو دونوں طرف سے ہوتا ہے جو یہ چیز یہاں کر وج للمتقین امام اور باہر کی دنیا میں جب پھر ہم جائیں متقین یہی نہیں کہا کہ مجھے متقی بنا متقی کے معنی یہ ہوتے ہیں زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے بچ کے چلنے والا بڑی چیز ہے بڑا بڑی جامعہ اصطلاح ہے یہ تو یہ دعا تو یہ ہے نا کہ متقی بننا جو ہے کہتا ہوں اتنی یہ دعا نہیں متقین کے لیے امام بنا دے یہ امام کیا ہوتا ہے ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے نا مجھے اگے کھلوتا ہے ہوں بس یہ بات نہیں عزیزہ متقین کا امام یہ نہیں ہے کہ انہوں کا بہت بڑا سارا بنا دے وہ میرے پیچھے کھلوتے نا میں انہوں نے اگے کھلوتا آیا ہوا یہ نہیں ہوتا امام شاید آگے بھی میں نے بتایا یہ بیمار جب دیوار بناتے ہیں بڑا سادہ سا سمپل سا ان کے پاس وہ آلہ ہوتا ہے سال کہتے ہیں اس کو ڈوری ہوتی ہے اس کے نیچے لٹو ہوتا ہے آپ کو پتا وہ لٹکایا ہوا ہوتا اس میں وہ کہا کہ لٹکایا ہوا ہوتا وہ اس لڈو سے ہر وقت دیکھتا ہے کہ دیوار سیری جا رہی ہے وہ لڈو بتا دیتا ہے کہ درمیان میں کہیں کدی اور ٹیڑھ پن تو نہیں آ گیا کہتا ہے کہ میری زندگی کو ایسا بنا دے کہ میری زندگی اور سیرت کو دیکھ کے دوسرے پیمائش کر رہے اپنی زندگیوں کو کہ اس میں کہیں کجی تو نہیں آ رہی صحیح زبان میں اس کو لیڈر کہیں گے صحیح زبان میں میں نے کہا ہے ہمارے ہاں لفظی امام ہوتا تھا اسلامی اصطلاح میں آپ کو پتا یہ جو سربراہ مملکت ہوتا تھا امام اس کو کہتے تھے امام کے یہ معنی نہیں ہوتے تھے کہ وہ نماز میں جماعت کراتا تھا وہ ہوتا یہ تھا کہ اس کی سیرت جو تھی وہ اس سہل کا کام دیتی تھی کہ جس کے دیوار کا سیت پن اور پیڑ پن جو ہے ماپا جائے دیکھا جائے ہر وقت دیکھا جائے کہ یہ اینٹ غلط تو نہیں کہیں لگ گئی امام یہ للمتقین امام اور یہ عباد الرحمان کی خصوصیات آ رہی تھیں عزیزانعمان کا ہلائے کا <laughs> یہ ہیں وہ لوگ یوج زون الرفتح بما صبر یہ ہیں وہ لوگ جن کے اندر یہ خصوصیات ہیں یوج زون یعنی یہ چیز مفت نہیں مل رہی بدلہ دیا جا رہا ہے ان کو ان کے ایمان کا ان کے ان امال کا فطری نتیجہ ہے ان کا کیا ہے نتیجہ ان کا الغرف لو بھائی ایک لفظ قربان جائیے عربوں کی زبان پہ قرآن کے انتخاب پہ ایک لفظ ہے عزیزہ نے من غرفہ ان کے ہاں غرفہ کا لفظ استعمال ہوتا تھا اس قسم کی زندگی اس قسم کی نعمت ایک تو جس میں بلندی پائی جائے یہ اوپر جو بالاخانہ ہوتا تھا اوپر کی منزل کا غرفہ وہ بھی ہوتا ہے بلندی پائی جائے تیزی پائی جائے تیز رفتار اونٹنی ہموار جو چلنے والی ہو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتے تھے اس میں سیراب سیرابیت کی خصوصیت ہو ندی جو بھری ہوئی ہوتی تھی پانی کی اس کو بھی یہ چیز کہتے تھے کہا کہ جن میں یہ خصوصیات پیدا ہو جائیں گی جن کی سیرت میں کردار میں ان کو ان کی سیرت و کردار کا بدلہ کیا دیا جائے گا الغرفہ بلندیاں تیز رفتاریاں اور جو زندگی کا قرآن نے کہا ہے کہ پانی سے زندگی ہے ممد حیات جتنی چیزیں ہیں بھرپور ندیوں کی طرح ان کے ساتھ رواں دواں چلیں گی دماغ صبر یوں ہی نہیں مل جائیں گی ان کی استقامت کی وجہ سے زندگی بھر مستقل مزاج رہے اس میں استقامت ان کی اور پھر زندگی کی اگلی منزل جو آئے گی ان کے لیے یا یہی منزل جو جس میں سے جو معاشرہ یہاں وہ قائم کریں گے جو فیحا تحیتن و سلامن اس میں ہر طرف سے ان کے لیے نوید جاں فضا کس چیز کی ہوگی تحیتن زندگی کی نمید <laughs> کیا لفظ ہے ایک لفظ میں ساری بات کہہ دی لیکن ساری بات نہیں ابھی کہی زندگی و سلامن بھرپور زندگی مکمل زندگی سلامن کے معنی صرف سلامتی نہیں ہوتا پیس اس کے معنی صرف نہیں ہوتا وہ تو ایک نیگیٹو چیز ہے سلامن میں نے کہا ہوا نا کہ مرغے مسلم جسے کہتے ہیں جس میں سے کوئی چیز کم نہ ہوئی ہوئی ہو زندگی اور ایسی بھرپور زندگی کہ جس میں کوئی کمی نہ واقع ہوئی ہوئی ہو یہ ان کو دیں گے خالدینہ فیحا وہ اس میں رہیں گے حسنت مستقر و مقامن ٹھہرنے کی جگہ بھی نہایت عمدہ جہاں مقام کرنا ہے وہ بھی بڑا حسین اور اس کے بعد یہ جو مخالفین ہیں آخری آیت آ گئی کل ما یا با بے کم ربی لو لا دو آؤ تم فقط کا ضب تم یقون اور لزامہ یہ جو مخالفین ہیں ان سے یہ بات کہہ دو تم کہ اگر تم مخالفت تم کرتے رہو گے تو خدا کا کچھ نہیں بگڑے گا اس سے تمہارا ہی کچھ بگڑے گا تم نے ان صداقتوں کی تقزیب کی تم کہتے رہے کہ سینکیا ہلاکت آخری نہیں ہوتا ہم کہتے رہے ہلاکت آفرین ہوتا ہے تم نے کہا نہیں ہوتا تم نے جٹلایا ہم نے کہا پھانکتے ہو تو پھانک لو پھانک لو اور اس کے بعد پھنساؤ گا جو پورا نظام پھر دیکھو گے کہ موت چپکتی کیسے ہے تم سے سورہ الفرقان کی آخری آج بھی نے مان آ گئی جی تو نہیں چاہتا تھا وقت ہو گیا شکریہ ہم آئندہ سورہ اشورا دیں گے چھبیسویں سورت ربنا تقبل منا کا انت کام نمائند